ایک منگوما خدمت ہے اس کا عنوان ہے ٹیچر کا کمل یہ کوئی ففٹی ایٹ کی بات ہے اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا اسکول جاتے ہوئے رستے میں ایک گندگی کا نالا تھا گندا نالا تھا بدبو دار تھا گزرتے ہوئے دیکھا وہاں کچھ لوگ جمع تھے میں بھی کھڑا ہو کر دیکھنے لگا ایک نو بچہ تیتروں میں لپتا ہوا زمین پر پڑا تھا اب مجھے یہ یاد نہیں وہ بچہ زندہ تھا کہ مردہ باہر پاؤ چاروں طرف باتیں ہو رہی تھی بہت سارے لوگ اس کی گرفت میں آ رہے تھے طرح طرح کے شک کیے جا رہے تھے کہ یہ فلاں کا کام ہے یہ فلاں ایسی ہے فلاں ایسا ہے وغیرہ وغیرہ میں نے بھی اس بچے کو دیکھا چھوٹا تھا مشروم پیارا بالکل تو وہ بچہ میری آنکھوں میں بس گیا پھر اس نے دل و جان نے گھر کر لیا بڑا ہوتا گیا وقت گزرتا گیا لیکن وہ بچہ میرے ذہن سے نہ نکلا کہ غالباً نائنٹی سکس کی نائنٹی سکس نائن کی یا سیونٹی کی بات ہے اسے لفظ ملے وہی لفظ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں اس کا میں نے عنوان کا کمل تجویز کیا تھا ان دنوں میں ان دنوں میں جرار اسنی کے نام سے لکھا کرتا تھا پتہ نہیں یہ کسی شاید رسالے میں چھپا ہو یا نہ چھپا ہو باہر صورت آپ کی خدمت میں پیش ہے عرض کیا پہلا سا چی آلودہ شاید حاجت سے بچا ہوگا آدم زادے کا پیرہن عجیب نہیں گلاب سے چہرے پر بلور ایسی دیکھتی آنکھیں حیرت خوف غم غصہ اور افسوس جانے کیا کچھ تھا میں سماج کی بے حسی پا ٹھہری مگر دیکھتی آنکھوں میں دو بوند لہو سی دو بوند لہو سی صدیوں کے ظلم کی داستان لیے ہوئے تھے اتنی اتنی کے پتھر بھی پگھل کر پانی ہو ترسی ترسی باہیں میرے بوبی کی باہیں ایسی ہی تھی کہ جب وہ بچہ تھا تب محبتوں کا احسار تھا اور اب صرف ندامت کا حساب میرے گرد ہے لمحہ بلما دائرہ تنگ ہو رہا ہے مجھے فنکار سے نسبت ہے فنکار سب کا درد سینے کی وسطوں میں سما لیتا ہے سمو لیتا ہے اور میں ساکت و جامت مٹی کے بت کی طرح خاموش تماشائی تھا اس نے پکارا آواز دی احتجاج بھی کیا کچھ میں کر سکا جیسے وہ آدم زیادہ نہ ہو ہمارا سے گرا کوئی پتھر ہو اس نے کہا فنکار مجھے اپنی باہوں میں سنبھالو ازل سے پیاسا ہوں گھبرا کر تھوڑا سا بستیوں کی جان پیچھے سر کا کوئی مصیبت کوئی بال تو مت جب نام سر نہ آئے چیخا فنکار کا سینہ کب سے تنگ ہوا ہے میری باہیں غیر جنس کی باہیں ہیں ان کا تم پر کوئی حق نہیں وہ کہتا رہا میں سنتا رہا کیا جواب تھا میرے پاس کاش شعور کی آنکھیں بند ہو جاتی جو جیسے ممتا کی سماج کی آنکھیں بند تھی سوچتا ہوں مجرم کون ہے گناہ کس نے کیا ماں نے یا سماج نے وہ تو اپنے گھروں میں اسودہ سانسوں کے ساتھ وہ تو اپنے گھروں میں اسودہ سانسوں کے ساتھ گرم کافی پی رہے ہوں گے یا میں نے سب کی بھیانک تنہائی میں ندامت سے سگریٹ کے دھوئے میں تحلیل ہو رہا ہوں گٹر کے قریب پڑا وہ کمل مجھ سے میرے ضمیر سے انصاف طلب کر رہا ہے کہ تم خدا جل کی تخلیق کا یہ حشر کرتے ہو مجھے حرامی کہتے ہو مجھے حرامی کہتے ہو بتاؤ حرامی کون ہے زمیر کس کا بردہ ہے مجرم کون ہے میں یا تم میری بستی کا واسی ہو کہ تمہیں عظیم مخلوق ہونے کا دعویٰ ہے کیا جواب دو اسے اس ننا سا معصوم سے لبریز آنکھیں پنکھڑی سے ہوں تو تھرکتی بے صدا سسکیاں مجھے پاگل کر دیں گی پاگل ہاں پاگل شکریہ جناب